لا تمنعو منع یمنع کا مطلب روکنے کے معنی آتے ہیں اور لا تمنعو ہاں نہ روکو وہ سب مرد وہ سب مرد کیسے آئے گا لا تمنعو نہ روکو تم سب مرد لا یت رکنا لا یت رکنا لا یترکنا تارا کا کو چھوڑنے کے مانا ہوتے ہیں چھوڑنا روکنا نہیں ہے چھوڑنا نہ چھوڑیں وہ سب عورتیں لا یت رکنا ہرگز نہیں ہے یہاں پہ لا رکنا لا رک لا یت لا یترکا رکا یترکو رکو تترک رک تترکا رکا یترکنا رکنا آگے چلیے لا یج تنی با لا یج تنی با اجتنا با یج تنی بو اجتناب کرنا پرہیز کرنا اجتنا با یج بو مائک جی اجتنا با یج یہ کیا ہے لا یج تنی با ہاں، پرہیز کریں وہ دو عورتیں کیوں ہیں شروع میں یا آیا ہوا ہے شروع میں یا ہے نہ روکیں نہ پرہیز کریں نہ پرہیز کریں وہ دو مت وہ دو مت لاتم اچھا، لا لاتم نائی منا یم نہ سے لا تم نہیں نہ منع کر عورت آگے چلیے آگے آگے جی لا تت رکنا لا تت رکنا ترک کا یت رکو سے چھوڑنے کے معنی ہوتے ہیں نہ چھوڑو تم سب عورتیں لا نان نے نان کا سیگا آ گیا لا تت رخ نان نے نان والا سیگا تت رخ نان نے ہرگز ہرگز نہ چھوڑو تم سب عورتیں لا تعلمن لا تعلمن لا تعلمن لا يعلمن لا يعلمان لا يعلمون لا يعلمن لا يعلمان لا يعلمن لا تعلمن لا تعلمان لا يعلمنان اس طرح پھر حاضر کے اندر لا تعلمن مختلف معنی آ سکتے ہیں اس کے اندر تو ہرگز لا تعلمن کا کیا ہو سکتا ہے ہرگز ہرگز نہ جانے وہ ایک عورت یہ بھی ہو سکتا ہے ہرگز ہرگز نہ جان تو ایک مرد یہ بھی ہو سکتا ہے نہ جانے کی نہیں نہ جان نہیں ہے یہ نہیں کر نمبر تین آ گیا ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو ذیل جملوں کا عربی میں تو ایک عورت ہرگز نہ روک نہ روک مانا آئی نہ اسے تو ایک عورت ہرگز نہ روک ہرگز ہرگز نہ روک ہرگز ہرگز نہ روک تو ایک عورت ہرگز ہرگز نہ روک کیا ہوگا تو ایک عورت ہرگز ہرگز نہ روک منع سے لا لا لا تمنعان لا نان ٹھیک ہے نا لا لا لا لا لا لا لا تعلمان تمنعان تمنعان لا نا تو کیا آئے گا تو ایک اور ہرگز ہرگز نہ روک تو لا تم تھا نا اس سے لا تم نا ٹھیک ہو گیا آگے وہ سب عورتیں ہرگز نہ چھوڑیں وہ سب عورتیں ہرگز نہ چھوڑیں ترک یا تھوپ ہوتا کوئی نان شان کا سزا بھی آنا چاہیے وہ سب عورت نے لا یت رخ وہ سب عورتیں ہرگز نہ چھوڑیں لا یت رکن یت رکان لا یت لا لا تت تت رکان لا یت رخ نان آ گیا نا رخ نان میں ہرگز پرہیز نہ کروں پرہیز نہ کروں اجتانہ و اشتہان سے منع کریں گے اجتناب کرنا پرہیز کرنا اشتہانہ و نہیں اسے سے میں ہرگز پرہیز نہ کروں میں ہرگز پرہیز نہ کروں لا یج تنی لا یج بان لا یج تنی لا تج تنی لا تج بان لا یج تنی لا اج تنی لا اج تنی تم لوگ ہرگز نہ روکو تم لوگ ہرگز نہ روکو منع یم نہ ہوگا تم لوگ ہرگز نہ روکو منع یم نہ ہو لا تم لا تمنعان لا تمنعن لا تمنعن وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں کتبہ یک وہ دو عورتیں ہرگز نہ لکھیں لا لا تک لا تبان لیکن تو کیا تھا لا یکتبن لا یکتبان لا یکتبن لا تکتبن تکتبان لا یکتبنان لا یکتبنان لا اکتبن لا نکتبن پھر حاضر اچھا پھر کیا آ جائے گا لا یہاں پہ ہم نے کیا وہ دور گھر دینا لا یکتبن لا یکتبان لا یکتبن لا تکتبن لا تکتبان جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا نہیں کیا وہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو کریں لیکن یہ ہے کہ سنائیں بھی اور میں نے کل ان شاء اللہ یہ لینگا فلا اور یہ سارے فرق بتانے ہیں پھر آگے بھی عربی میں ترجمہ اس کو بھی دیکھ کے آنا ہے آپ لوگوں نے لیکن کیا نہیں ہوا آپ لوگوں نے کوئی تیاری نہیں کی ہوئی